بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں ہے کہ بے شک اللہ دوست ناؤ رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو